www.attableek.com The Reviver of Iman الحمد لله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى قابل احترام بزرگوں پیارے بھائیوں اور دوستوں اللہ جل جلال من والوں نے یہ پورا عالم جو بنایا ہے تن تنہا اپنی قدرت سے بنایا ہے اور تعالیٰ شاہوں کو اس کے بنانے میں نہ کسی سے مشورے کی ضرورت پیش آئی نہ کسی سے مدد لینے کی ضرورت پیش آئی اور اس کے بنانے کے بعد ہفتالی شاہ شاہوں کا پورے زمین و آسمان اور اس کے درمیان میں اور آسمانوں کے اوپر جو کچھ ہے ان تمام پر اللہ کا کنٹرول ہے کوئی چیز بھی اللہ کی مرضی کے بغیر اس کی جگہ سے ہل نہیں سکتی اور جو کچھ عالم میں ہو رہا ہے وہ سب حق تعالی شانہوں کی نگاہ میں ہے جو بول رہا ہے اس کا ایک ایک لفظ اللہ کی نگاہ میں ہے جو چل پھر رہا ہے اس کی بھی چلت فرت اللہ کی نگاہ میں ہے بڑی سے بڑی مخلوق اور چھوٹی سے چھٹی مخلوق یہ سب اللہ کی نگاہ میں ہے وقت اعلی شاہ بہت بڑا ہے سب سے بڑا ہے اور ہر چیز میں بڑا ہے اس کی دیکھنے کی طاقت بہت بڑی اس کی سننے کی طاقت بہت بڑی اور اس کے خزانے بہت بڑے وہ خزانے جو دنیا میں وجود میں آئے اور پیدا کر دی اللہ نے وہ بھی بہت بڑے ہیں اور ابھی اس سے بھی زیادہ بڑے وہ ہے جس کو اللہ نے ابھی پیدا نہیں کیا اس اللہ نے اس زمین و آسمان کے بنانے کے نظام کو اس میں سے مین بنیادی طور پر جو چیز بنائی ہے وہ انسان ہے ساری کائنات کے متعلق تو کہہ دیا کہ یہ ساری کائنات اے انسان میں نے تیرے لیے بنائی ہے اس کی ہر چیز تیرے لیے ہے زمین تیری خدمت کے لیے آسمان تیری خدمت کے لیے سورج تیری خدمت کے لیے چاند تیری خدمت کے لیے ستارے تیری خدمت کے لیے دریا تیری خدمت کے لیے پہاڑ تیری خدمت کے لیے اور دریا کے اندر میں جو کچھ ہے وہ سب تیرے لیے زمین کے نیچے جو کچھ ہے وہ سب تیرے لیے اس میں سب میں مین میں نے تجھے بنایا ہے اس لیے زمین و آسمان جتنے ہیں یہ چاہے کتنے بھی بڑے نظر آ جائے پہاڑ کتنے بھی بڑے نظر آ جائے آسمان کتنا بھی بڑا نظر آ جائے سورج کتنا بھی بڑا نظر آ جائے چاند کتنا بھی بڑا نظر آ جائے لیکن ان کے اندر میں اللہ کو سہارنے کی استعداد نہیں ہے بھائی بیٹھ جاؤ او بھائی کیا بات ہے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ انسان کو یہ کہا لا یسعونی اردی ولا سمائی ولا کن قلب و عبد مومن کہ مجھے نہ زمین سہار سکتی ہے نہ آسمان سہار سکتا ہے مجھے مومن بندے کا دل جو ہے وہ سہار سکتا ہے اللہ کے رہنے کی جگہ ایک ہی ہے اور وہ مومن بندے کا دل کہ وہ اسے سہار سکتا ہے باقی زمین و آسمان سہار نہیں سکتے اس انسان کو حق تعالی شاہ رخوں نے مین کنجی بنائی ہے جس کو کہتے ہیں ماسٹر کی جیسے بہت سی بلڈنگیں جو بڑی بڑی ہوتی ہے اور جس کے اندر میں دو سو تین سو چار سو روم ہوتے ہیں ہر روم کی چابی الگ ہوتی ہے لیکن اس کے اندر میں ایک ماسٹر کی ہوتی ہے جس کو آپ جہاں لگاؤ وہ دروازہ کھل جائے ایسے اس پوری دنیا کی ماسٹر کی جو ہے وہ انسان ہے جو کچھ دنیا میں ہوگا وہ اس انسان کے بل بوتے پر ہوگا اس انسان کے اعمال کی بنیاد پر ہوگا فسادات ہوں گے تو انسان کی بنیاد پر آپس میں لڑائیاں ہوگی تو انسان کی بنیاد پر سیلاب آئیں گے تو انسان کی بنیاد پر زلزلے آئیں گے تو انسان کی بنیاد پر بارشیں رکے گی تو انسان کی بنیاد پر بارشیں وقت پر آئے گی تو انسان کی بنیاد پر امن و امان دنیا میں قائم ہوگا تو انسان کی بنیاد پر اور فساد قائم ہوگا تو انسان کی بنیاد پر حق تعالی شان ہو راضی ہوں گے تو اسے انسان کی بنیاد پر اور ناراض ہوں گے تو اسے انسان کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہے آسمان سے حق تعالی شان ہوگا زہر الفساد و فل بر و البہر بے ماں عید جو کچھ ہوگا وہ انسان کے کرتوتوں کی بنیاد پر ہوگا اب یہ انسان جو اعمال کرے گا اس عمل کا اثر اس کی نجی زندگی پر بھی پڑے گا اور اس کا اثر عالم کی زندگی عالم کے ماحول پر بھی پڑے گا اگر یہ صحیح چلے گا تو اس کی زندگی صحیح بنے گی تو اس کے احوال صحیح ہوں گے اور اگر یہ صحیح نہ چلا تو پھر اس کے احوال بگڑیں گے اور ہڑتالہ شانوں کی سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑا عذاب جو ہے اس دنیا کی زندگی میں کہ انسان کو سکون اطمینان چین شانتی یہ انسان کو ملے یہ انسان کی سب سے بڑی چاہت ہے مال والا مال سے پیسے والا پیسے سے دکان والا دکان سے مزدور مزدوری سے ملازم ملازمت سے ہر ایک یہ چاہتا ہے میں سکون کے ساتھ رہوں میں عزت کے ساتھ رہوں یہ سارے انسانوں کی چاہت ہے اب یہ انسان جب تک صحیح چلتا ہے اپنے اعضا کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے تو پھر ہفتہ شان ہو جس حال میں ہو غریب کو اس کے جھوپڑے میں درخت کے سائے میں رات گزارنے والے کو وہاں پر اور ملک کا چلانے والا بادشاہ ہے تو اس کو وہاں پر جہاں بھی ہوگا اللہ کی مرضی پر چلے گا تو اس کو سب سے پہلی جو چیز ملے گی وہ اس کا دل مطمئن ہو جائے گا اس کے دل میں سکون ہوگا اور اگر زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق نہ ہوئی تو سب سے پہلا بگاڑ اور سب سے پہلی پریشانی جو انسان پر آتی ہے وہ اس کے دماغ میں اور اس کے دل میں ٹینشن آ جاتا ہے مال ہوتے ہوئے پیسے ہوتے ہوئے بیوی ہوتے ہوئے بینک بیلنس ہوتے ہوئے بہترین کار ہوتے ہوئے بہترین بنگلہ ہوتے ہوئے بہترین چیزیں ہوتے ہوئے یہ انسان پریشان ہو جائے اور پریشانی کی بنیاد یہیں سے شروع ہوگی کہ کئی مرتبہ آدمی دیکھتا ہے اچھا خاصا چل رہا ہے سب کچھ ہے اور ایک دم سے پریشان ہو گیا رات کو نیند نہیں آ رہی دل مطمئن نہیں پریشان اب اس کو اگر یہ قرآن حدیث میں دیکھے گا تو اس کو اپنی پریشانی کا علاج بہت شارٹ اور بہت صحیح سمجھ میں آ جائے اور اگر اس کا نظام اللہ کے نبی علیہ السلاط وسلام کی دین پر چلنے کا اس کا نظام نہیں ہے تو پھر یہ غلط جگہوں پر پڑ جائے اب یہ سیدھے سیدھا اللہ کو اور اس کے رسول کے عوامل کو نہیں پہچانتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں پہلی چیز پریشانی ہوا یہ ڈاکٹر کے حوالے ہوگا ڈاکٹر صاحب کشو نہیں بہت ٹینشن سے اونگ نہیں آتی بے چینی بہ سے وہ فورن ڈاکٹر پوچھتا ہے کوئی دکان کو میں نقصان ہوا ان کا نا کوئی لڑکا باغی ہوا ان کا نا کوئی بیوی کی طرف سے ان کا نا کوئی رشتہ داروں کی طرف سے نہ ہے کیا وہ ڈاکٹر تو چونکہ بیچارہ وہ بھی وہی ہے وہ سیدھے سیدھے یا تو گولی دے گا یا اس کو کچھ نہ کچھ کہنا ہے تو وہ یہ کہے گا تم رات دن کاروبار میں پھنسے رہتے ہو تھک گئے ہو اس لیے کچھ دنوں کے لیے ذرا موت مزہ کرنے کے لیے باہر چلے جاؤ وہ بیچارہ یہی کہ وہاں گیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ پہلے کسی گنا کی وجہ سے یہ پریشانی آئی ہے اب یہ باہر جا کر اور گنا کرے گا پریشانیاں بڑھتی جائے گی سب سے پہلی چیز گنا پر جو آتی ہے وہ انسان اندر سے پریشان ہو جاتا ہے اب اسی کو اللہ کے نبی سے پوچھو یا رسول اللہ میں پریشان ہوں میں کیا کروں تو اس سے کوئی گنا ہوا نہیں سیدھا آسان راستہ تج سے کوئی گنا ہوا گناہ گنا کی بنیاد پر پریشان ہو جاتا ہے اسے پتا نہیں چلتا راستہ کچھ بھی نہیں ہے وضو کر تنہائی میں رہو دو رکعت نماز پڑھ اور مالک سے کہے مالک بھول ہو گئی اس سے گناہ ہو گیا آئندہ نہیں کروں گا وہاں سے معاملہ صاف کر لیا وہاں سے سیدھا بستر پر آیا کسکسان سونے لگا تعالیٰ شاہوں نے انسانوں کے احوال کے بننے اور بگڑنے کو انسانوں کے اعمال کے ساتھ جوڑا ہے اور یہ قیامت تک کے لیے فیصلہ ہے ساری قوموں کے لیے ہے اور سارے نبیوں کے لیے یہ تھا اس کا علاج باہر نہیں حق تعالی شاہوں نے پورے عالم کا ایک نظام بنایا ہے اب اس نظام میں اس انسان کو کہا ہے میں نے تجھے دنیا میں بھیجا ہے اور تیرے دنیا میں جانے کی بنیاد آزمائش صاف کہہ دیا ہے اللہ خلق الموت اور حیات علی ابل و حسن و عمل اور اس کے لیے پھر پورا قرآن اتارا ہے قرآن میں ہے کیا قرآن پاک میں ہے کیا اعمال اس کی جزا یہ کرے گا یہ دوں گا یہ کرے گا یہ دوں گا یہ کرے گا یہ دوں گا اور یوں کرے گا تو یوں عذاب آئے گا یوں کرے گا تو یوں عذاب آئے گا کہیں قوموں کے واقعات کو بیان کیا ملک والا اگر یوں کرے گا تو سلیمان علیہ السلام کی طرح کامیاب کروں گا ملک والا اگر یوں چلے گا تو فرعون کے طریقے سے ذلیل کر دوں گا مال والا اگر قارون کی شکل پر چلے گا تو یوں دسے گا اور یوں ہوگا اور مال والا اللہ کے عمر پر چلے گا تو پھر اس کو یوں کامیاب کروں گا کھیتی اور باغات والا اگر یوں کرے گا تو قوم سماجی طریقے سے ہلاک کروں گا اور اگر یوں کرے گا تو پھر اس کو جیسے انصار مدینہ کو کامیاب کیا اور ان کی ہر چیز میں برکت ڈال دی میں اس کے بھی ڈال دوں گا انسانوں کے سکھ سکھ سکھ دکھ کا تعلق جو ہے وہ چیزوں سے نہیں ہے میرے بھائیوں اور میں نہیں کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا اس زمین کو بنانے والا رب اس آسمان کو بنانے والا رب اس کائنات کو بنانے والا رب اس سونے چاندی کو بنانے والا رب اس زمین اور اور تجارتوں کو بنانے والا رب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تیرا اطمینان اور تیرا سکون اس میں نہیں ڈالا وہ کہہ رہا ہے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں آپ اپنے گھر کی تجوری کی چابی ابھی اپنے جیب میں لے کر آئے آپ کے جیب میں پیچھے آپ کے گھر والے اگر پورے گھر میں اس چابی کو ڈھونڈنے کی ملے گی بولو جاگ رہے ہو چاہے وہ پورا گھر چھان مارے پورا تکیے سارے توڑ ڈالے سارے بستری کی روئی نکال دے لیکن آپ بھی کہیں گے وہاں نہیں ملے گی کیوں نہیں ملے گی کیوں نہیں ملے گی بولو وہاں ہے نہیں وہاں ہے نہیں اب اس کائنات کا بنانے والا رب کہہ رہا ہے کہ میں نے سکون کہاں رکھا ہے اب یہ نادان بنگلے میں ڈھونڈ رہا ہے اب یہ نادان سونے چاندی میں ڈھونڈ رہا ہے اب یہ نادان فیکٹری میں ڈھونڈ رہا ہے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے بوڑھا ہو جائے گا اور اس حال میں مر کر چلا جائے گا اس کو سکون وہاں ملنے کا نہیں اس لیے کہ پیدا کرنے والا رب کہہ رہا ہے کہ میں نے وہاں رکھا نہیں پھر مطلب مسئلہ اتنا نہیں ہے یہ دنیا مسئلہ نہیں ہے یہ دنیا گزرنے والی چیزیں گزرتی رہتی آج کی تاریخ میں آج کی تاریخ میں جتنے ایک جس نے ایک کروڑ روپیہ کمائے اس کا بھی دن گزر گیا جس نے ایک لاکھ کمائے اس کا بھی دن گزر گیا جس نے ایک ہزار کمائے اس کا بھی دن گزر گیا جس نے سو روپے کمائے اس کا بھی دن گزر گیا اور جس کو پندرہ بیس روپے ملے اس کا بھی دن آج تو گزر جائے یہ گزرنے کی چیز ہے جو جھوپڑے میں رہتا ہے اس کی بھی زندگی گزر جاتی جو نلیوں کے مکان میں رہتا ہے اس کی بھی گزر جاتی جو پتروں میں رہتا ہے اس کی بھی گزر جاتی جو پتے کے مکان میں رہتا ہے اس کی بھی گزر جاتی اور جو بڑے اونچے اونچے فلیٹوں میں رہتا ہے اس کی بھی گزر جاتی یہ زندگی دنیا گزرنے کی گزر جائے گی پھٹے پرانے پہننے والے کا بھی آج کا دن گزر گیا اور بڑے بڑے شاہی لباس پہننے والے کا بھی دن آج کا گزر گیا گزر جاتا ہے یہ دنیا جو ہے جو گزرنے کی جگہ ہے گزر جائے گی مسئلہ ہمارا سب سے بڑا جو ہے وہ آخرت کا ہے اس لیے کہ موت ایک ایسی چیز ہے موت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا دنیا میں کوئی انکار کرنے والا نہیں اللہ کو نہ ماننے والے لاکھوں میں گے اللہ کے نبی کو نہ ماننے والے لاکھوں میں گے لیکن موت کا انکار کرنے والا زمین کی پیٹھ پر کوئی نہیں ہوگا اس موت کو آنا ہے اس موت کو آنا ہے اور وہ بڑے حملے حملے آ رہی ہے ہم سب کے پیچھے جیسے بلی دبے پاؤ چوہے کو پکڑنے جاتی ہے ویسے موت دبے پاؤ حولے حولے حولے ہمارے پاس آ رہی ہے کس دن دبوچ لے گی کوئی گارنٹی نہیں جوانی میں دبوچتی ہے یا بڑھاپے میں دبوچتی اس موت کو آنا ہے اور خالی ہاتھ جانا ہے کتنا بھی نشے میں ہو مال کے یہ نشہ ہے جیسے شراب کا نشہ ایسے مال کا نشہ ہے خب عیش کا نشہ ہے جہالت کا نشہ ہے ان کو مالا بھائی نتیم رب کو مالم تصرفی کم سکرتان سکرت الجہل و سکرت حب عائش جہالت کا نشہ اور حب عائش کا نشہ ہے میری زندگی وہ ہو جائے اس کا نشہ ہے لیکن شراب کا نشہ دو دو تھپڑوں پر اتر جاتا ہے شراب کا نشہ دو تھپڑوں پر اتر جاتا ہے شراب کا نشہ کچھ گھنٹوں کے بعد اتر جاتا ہے شراب کا نشہ کچھ کچھ کچھ کھٹی چیز پلاؤ اتر جاتا ہے لیکن یہ نشہ یہ اس وقت اترتا ہے جس وقت میں ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا موت کے بارڈر پر ہر ایک کا اترتا ہے میرے بھائیوں اور دوستوں یہ اللہ نے زندگی دی ہے اس زندگی میں تعالیٰ شاہ ن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس زندگی کو اتنا آسان کر دیا ہے جنت کو کمانا اتنا آسان کر دیا ہے آخرت کو بنانا اتنا آسان کر دیا ہے کہ ہر آدمی کر سکتا ہے یہ ساٹھ ستر سال کی زندگی جو ہے یہ ضرورتیں پورا کرنے کے لیے ہے خواہشات پورا کرنے کے لیے نہیں ہے یہ دنیا چھوٹی ہے یہ دنیا کی زندگی بہت چھوٹی ہے اس میں خواہش پوری نہیں ہوا کرتی اس لیے کہ ایک خواہش تک پہنچے گا خواہش وہاں سے چھلانگ مگر آگے کھڑی ہو یہ وہاں پہنچے گا وہ اس سے آگے ہو جس آدمی کو فاقے کرنے پڑتے ہیں اس سے پوچھو کیا خواہش کہ چاہے اللہ پاک چٹنی روٹی دے دے باقی روز دے دے جس دن روز ملنی شروع ہوگی اسی دن اس کے خواہش آگے کم سے کم دال روٹی مل جائے جس دن دار تک پہنچے گا اگلی خواہش گوشت کی ہوگی خواہش اس دنیا میں کسی کی پوری نہیں ہوئی خواہش آگ ہے آگ اس آگ میں سومن لکڑی ڈالو جلا دے گی پھر کہے گی اور پھر ہزار من ڈالو جلا دے گی پھر کہے گی اور یہاں تک کہ پورا جنگل کاٹ کاٹ کے آپ آگ میں ڈال دو کچھ دنوں کے لیے کھائے گی اس کو کھا لے گی پھر کہے گی اور اس خواہش کے پیچھے چلنے والا نادان ہے بے وقوف ہے اور اس کو اپنی زندگی میں ذرا بھی اس کو سوچنے کی عادت نہیں یہ جتنے دنیا کے مالدار ہیں ان سے پوچھو پوری ہو گئی خواہش کرنا اس سے آگے میری تمہاری تو چھوٹی ہے اس کی بہت آگے ہوگی بہت تڑپنا ہوگا یہ دنیا نہیں یہ دنیا اللہ کے عوامل کے پورا کرنے کی جگہ ہے اللہ کے عوامل کے پورا کرنے پر دنیا میں حق تعالی شان و زندگی کو بنائیں گے پہلی چیز خوشگوار زندگی چاہیے وہ مل جائے گی من منعمل من ذکر نہ انسا وہ ہوا مومن فلنو نو حیات ان ایمان اور اعمال زندگی میں آئے اور خوشگوار تو ہالا شانو وعدہ کرتا ہے مال بڑھانے کا وعدہ نہیں کرتا خوشگوار زندگی بناؤں گا اور اللہ کے عوامل کو چھوڑا گیا اور اللہ کی دی ہوئی نصیحتوں کو چھوڑا گیا تو پھر حق تعالی شان ہو چیزوں کے دروازے کھول دیتے ہیں اور زندگی تنگ کر دیتے ہیں تو آیتیں ہیں ایک آیت میں فرمایا فلم ماں نسو ماں دکھ کے روب ہی فتح نہ علیہم ابوا شیخ جب انہوں نے ہماری نصیب کو بلایا ہم نے چیزوں کے دروازے کھول دیے ابواب کھائے ہے کھول دیے نمازیں نہیں پڑھ رہا ہے خوب مال آ رہا ہے سود کھا رہا ہے خوب مال آ رہا ہے حقوق لوگوں کے دبا رہا ہے خوب مال آ رہا ہے یہ ابواب ہے اور دوسری جگہ فرما رہا ہے منار ادان ذکری فعین لہو معیشت اندن کا بہت مختصر میں کہہ دیا جس نے میرے عوامر سے اعراض کیا میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا دھوکے میں نہ آئے مال کا بڑھنا یہ کوئی سعادت کی چیز نہیں ہماری زندگی کی بنیاد کامیابی کا ایک ہی ہے اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کو اپنے ہم نے امام بنایا ہے ہماری تجارت ہمیں اللہ تک پہنچائے گی معمولی چیز نہیں تجارت میں نماز نہیں کہہ رہا ہوں میں روزہ نہیں کہہ رہا ہوں میں زکوٰۃ نہیں کہہ رہا ہوں اس کی تجارت جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے اس کی تجارت اسے اللہ تک پہنچائے گی سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اتاجر الصدوق العامین معاش شہدائے و صدیقی سچا امانتدار تجارت کرنے والا بنیاد تجارت ہے لیکن اس کی یہ تجارت اسے نبیوں مہان نبیین و صدیقین و شہدائے صالحین ان کے ساتھ اٹھائے گی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور آپ کے فرمان پر ایک مزدور مزدوری کرتا ہے تو خالد پر پیسے لے کر نہیں آتا شام کو مغفرت کا پروانہ لے کر آتا من سا کال عام علی یدے ہی ہم سا اللہ اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں زندگی میں چاہیے عزت چاہیے سکون چاہیے تو راستہ ایک ہی ہے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اور وہ راستہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹے تو پھر زندگی میں تنگی آئے گی مال جس کام کے لیے لے لیا تھا وہ کام نہیں آئے گا مال ٹینشن کی چیز بن جائے گی اولاد آدمی چاہتا ہے یہ اولاد وبال بن جائے گی اللہ کے نبی علیہ السلط والسلام دعا مانگتے تھے اللہ عموب کا من ولدی ائی یقون علیہ وبالا وہ مال ان یقون علیہ عذابا یہ اولاد وبال بن جائے گی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑا تو جو بیوی سکون کی چیز تھی وہ بیوی ٹینشن کی چیز بن جائے گی راستہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے بیوی کو کتنے زیور دیے ہیں آپ نے بیوی کو کتنا بہترین کچن روم بنا کر کے دیا ہے اس بنیاد پر نہیں ہے اس کی زندگی میں دین ہے اور اس کے حقوق کو ادا کیا جا رہا ہے وہ بیوی چاہے کالی کلوٹی ہوگی لیکن دل کے دل میں سکون ملے گا وہ راحت ہوگی اس لیے میرے پیارے بھائی زندگی کے ہر شعبے میں اس مجلس میں نکاح ہے نکاح کی حقیقت کیا ہے نکاح آدمی کیوں کرتا ہے قرآن کہہ رہا ہے لے تسکنو کہ دنیا کا تھکا ہارا آدمی کسی جگہ اس کو وہ سکون نہیں ملے گا جو اپنے گھر میں ملے گا سکون کے حاصل کرنے کے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نکاح ہوتا ہے تو اس نکاح میں برکت آتی ہے اس لیے نکاح کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں میں دیکھو بارک اللہ لک بارک اللہ علیک و جمع بین بل خیر اس میں اللہ برکت ڈالتے ہیں برکت کے معنی کیا جس موضوع کے لیے لڑکی نے نکاح کیا ہے لڑکے سے وہ لڑکا اس کے لیے برکت کی چیز بنے گا اور جس جس جس لڑکے نے کسی لڑکی سے نکاح کیا ہے وہ لڑکی اس کے لیے برکت کی چیز بنے گی برکت کے معنی کیا ہے جس چیز کو جس کام کے لیے لایا جائے اس کا نفع باقی رہے اب نکاح کے نکاح کیا ہے نادانی میں مجمع کیا سمجھ رہا ہے خواہش پورا کرنے کی ایک چیز ہے یہ سوچ ہی بربادی کے راستے پر لے جاتی ہے یہ سوچ ہی زندگیوں کو اجاڑتی ہے نکاح عبادت ہے جیسے نماز عبادت ہے نماز جب عبادت ہے تو سب کے لیے ایک ہے ممنوں کے لیے مہمنوں کے لیے سیدوں کے لیے مغلوں کے لیے عربوں کے لیے عجموں کے لیے افریقہ کے لیے سب کے لیے عبادت ہے عبادت کا ایک ہی طریقہ ہے روزہ عبادت ہے سب کے یہاں صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانا ہے حج عبادت ہے سب کو عرفات میں مزدلفہ میں جانا ہے عبادت ہے ایسے نکاح عبادت ہے اور قرآن نے نکاح کا حکم کیا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے شادیاں کرو نکاح آدھا ایمان ہے اور نکاح ہو شطر ایمان نکاح سے ایراض کرنے والے کو اللہ کے نبی نے کہا ہم میں سے نہیں ہے نکاح عبادت ہے اب اس عبادت کو اس کے طریقے سے کیا جائے گا تو برکتیں آئے گی دعائیں قبول ہوگی اور اس نکاح کو من مانی کی جائے گی دنیا کے قوموں کو دیکھ دیکھ کر پیسہ دیا ہے اللہ نے عیسائی کو دیکھا اس کو دیا اس کو دیا اللہ نے مال دیا تھا اس مال میں خالی نکاح کی کمکوتری میں ہزاروں روپے خرچ کر رہا ہے کیوں کیوں میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں بیٹا جو باپ کا پیارا ہے ماں کا پیارا ہے بیٹی جو باپ کی پیاری ہے ماں کی پیاری ہے یہ والدین اس کے ماں باپ نادان اپنی کم عقلی کی وجہ سے اپنے بیٹوں کی زندگیوں میں زہر ڈالتے تیزاب ڈالتے اس کے لیے دنیا کے سامنے نام بلند ہو کس کا باپ کا کس کا ماں کا ہاں اس کا اس نے اپنے بیٹے کی شادی کرائی یہ باپ اپنے نام کو بلند کرنے کے لیے یہ ماں نادان اپنے نام کو بلند کرنے کے لیے اپنے بیٹے اور بیٹی کی زندگی کو برباد کر رہے اللہ کے نبی علیہ السلام تو فرمائیں آج ہم نکاح ہے برکت نہیں سروہ بڑا ہی برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچہ ہے اور یہ مال کے نشے میں یہ کہے میرا نام بلند ہو تیرا تو ہوگا زندگی میں برکت نہیں آئے گی قدم قدم پر دیکھو نادان نہ بنو بھائی نادان نہ بنو نادان نہ بنو اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کی زندگیوں کو برباد نہ کرو بچے تو نہیں سمجھتے لیکن ماں باپ نکاح ہے نکاحوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے ہماری بیٹی قیمتی نہیں ہماری بیٹی قیمتی نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھتیجا اور آپ کا داماد سیدنا علی سے ہمارے لڑکے قیمتی نہیں نادان نہ بنو اس کے اثرات آئیں گے پہنچیں گے یہ کیا چیز ہے میں ہر جگہ جہاں میرے ذمہ نکاح کی بات آئی ہے میں نے یہ کیا ہے یہ نکاح کیا ہے ایک لڑکا نکاح نہ کرتا اکیلا مر جاتا ایک بچی نکاح نہ کرتی اکیلی مر جاتی کوئی اس کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا بعد میں یہ ایک لڑکے اور لڑکی کی زندگی کی ابتدا ہے یہ آگے بڑھیں گے ایک کے دو ہوں گے دو کے تین ہوں گے تین کے چار ہوں گے خدا ان کی نسلوں میں پوتے پڑ پوتے نواسے نواسیاں پیدا کریں گے یہ ان کی زندگی کی ابتدا ہے دوسرے لفظوں میں یہ کہوں آج کی زبان میں ان کی زندگیوں کی اوپننگ ہے اور اس اوپننگ کو اللہ کے حکموں کو توڑ کر کیا جائے اپنی دکان کی اوپننگ کیسے کراتے ہو اپنے کارخانے کی اوپننگ کیسے کراتے ہو اللہ والوں کو بلاتے ہو کوئی مول صاحب کو بلاتے ہو کسی کو بلاتے ہو مول صاحب دعا کرا لو مول صاحب کچھ پڑھ لو میری دکان میں آج میری دکان کی اوپننگ ہے گھر بناتا ہے کوئی اللہ والے مولانا یہاں سے گزرتے ہوئے دو رکعت میرے گھر میں پڑھ لو میرے گھر کی اوپننگ ہے یہ اپنے بچے اور بچی کی اوپننگ ہے اور اس کو اللہ سے مقابلہ کر کے اللہ سے بغاوت کر کے یہ اوپننگ کر رہا ہے زندگیاں بنے گی پھر وہی چیزیں آئے گی اور میں تو دیکھ رہا ہوں میں آج کہوں گا کھل کر اس لیے کہ میری اپنی قوم ہے اور میرے اپنے لوگ ہیں ہر جگہ احتیاط سے بولا ہوں جتنے لوگوں نے شور مچائے اور اوپننگ اور نکاحوں میں جتنی جتنی خرافات لائے اس کا اینڈ دیکھو وہ نکاح اور وہ شادیاں کامیاب نہیں ہوئی مال کے نشے میں اللہ سے مقابلہ کرنے چلا جس اللہ نے تیرے میرے اور تمہارے باپ اور میرے اور تمہارے دادا کن حالات میں تھے اس دین کی برکت سے خدا نے یہ مال دیا ہے اور پھر اس مال کے ذریعے سے عیاشی کی جائے گی اور اس مال کے ذریعے سے خدا کے حکموں کو توڑا جائے گا کیا ہوگا تم نے کسی غریب آدمی کو اپنے گھر لے آئے گھر لا کر کے بھائی غریب آدمی ہے چل تیرا کھانا میرے یہاں تیرے کپڑے میرے یہاں تیرا پینا میرے یہاں میرے یہاں نوکری کر تیری شادی کرا دیتا ہوں یہاں رہ اتنا آپ نے اس کو اس کو سہارا اور کچھ دنوں کے بعد میں وہی آپ ہی کے ساتھ بغاوت کر رہا ہے کتنے دن برداشت کرو ہمیں تو سب کو اللہ نے بنایا ہے میرے بھائیوں سملوں او میرے پیارے بزرگوں اور جو خدا دینا جانتا ہے وہ خدا لینا بھی جانتا ہے ابھی میں نے سرفیج میں احمد آباد میں یہ کہا تھا کہ دو ہزار دو کے وقت میں رمضان میں میں احمد آباد میں تھا ایک آدمی آیا میرے پاس اور اس نے آ کر یہ کہا مولانا میں نے پچھلے سال آٹھ لاکھ روپئے زکات کے نکالے تھے اور آج میں لوگوں سے پوچھتا ہوں تیرے یا زکات کے کچھ پیسے ہو تو مجھے دے دیں اللہ کے عوامل کو نہ توڑ خدا کے حکموں کو نہ توڑ زندگیاں بنے گی ورنہ کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو اللہ کا نافرمان فرمان نور علیہ السلام کا بیٹا ہم تعالیٰ شاہوں کے گئے تیرے تمہارے حل میں سے نہیں ہے ہر چیز میں علماء سے پوچھا تجارتیں کر رہے ہیں بڑا عجیب ہے ہم تجارتیں کر رہے ہیں تجارتوں کا دین ہمیں معلوم نہیں حالانکہ علماء بہت سارے ہیں ان علماء کے پاس جاتے ہیں ان سے پوچھتے من صاحب تھوڑا سا وقت دے دو ایک دو مہینے آیا جا جایا کروں گا اور آپ سے تجارت کا علم لوں گا اس لیے کہ تجارت کا علم نہیں ہوگا تو میرے گھر میں حرام جائے گا میرے بچے حرام کھائیں گے میرے صحیح علم نہیں ہوگا تو میں اس سے حج کروں گا میں جو کچھ کروں گا حرام ہونے کی وجہ سے میرے منہ پر مار دیا جائے خالی حرام اتنا تھوڑا ہے کہ سود کھانا ابھی میں پچھلے سفر میں گیا تھا پڑوس میں تو وہاں کے کئی علماء ملے انہوں نے بتایا مل صاحب ہمارے اس ملک میں کئی تاجر ہیں جو روزانہ علماء سے ایک گھنٹہ علماء کے پاس بیٹھتے ہیں اور تیس دن کے اندر میں اپنی تجارت کا پورا علم لے لیتے ہیں پھر ان کا امتحان والی تاریخ جمیل کے مدرسے میں ہوتا ہے اور امتحان کے بعد ان کو علماء سند دیتے ہیں اور لوگ مطمئن ہوتے ہیں کہ ان کے پاس سند ہے ان کی تجارت صحیح ہوگی ہمارے پاس حرام مال نہیں آئے گا اور لوگ وہاں سے تجارت کے وہاں سے مال اندر میں ہم عالم نہیں بن سکے ٹھیک ہم جس شعبے میں کر رہے ہو شعبے کا دین تو ہم علماء سے پوچھے ہمارے ملازم علماء سے پوچھے خالی تبلیغ میں چلے چار مہینے لگا دینا نہیں ہے اس کے ذریعے سے دین چاہیے ہمارے شعبوں میں دین آنا چاہیے اور دین آئے گا برکتوں کے ساتھ آئے گا دین جائے گا برکتوں کو لے جائے گا دین جس شعبے میں آئے گا برکتوں کو لے کر آئے گا خیر کو لے کر آئے گا اور جس شعبے سے دین ہٹا وہاں سے برکتیں گئی وہاں ٹینشن آئی اس کے لیے میرے دوستو یہ اجتماع اور یہ محنت ہے یہ یوں ہی نہیں ہے اور اجتماع اور محنت سے صرف مراد یہ نہیں ہے کہ دین کی باتیں سن لو چلے چار مہینے لگا دو نہیں اپنی زندگی کے ایک ایک شعبے پر غور کریں ہم کہ دین ہم میں آئے لیکن دین پر چلنے کے لیے طاقت چاہیے جیسے چلنے پھرنے کے لیے بدن میں باڈی میں طاقت ہونی چاہیے یہ ہمارے نوجوان بچوں سے میں کہوں بیٹا تھوڑا سا کام ہے وہ ابھی بات کر چلا جائے گا تین کلو میٹر میں واپس آ جائے گا لیکن مجھے یہ کوئی کہے کہ وہاں تک جانا ہے تو سب دس مرتبہ سوچنا پڑے گا کیوں اس لیے کہ مجھے طاقت نہیں اس میں طاقت ہے ایسے ایمانی طاقت ہے تو دین پر چلنا آسان اور ایمانی طاقت نہیں ہے تو دین آسان ہونے کے باوجود اس کے لیے مشکل اس کے لیے یہ دعوت کی محنت یہ دعوت کی محنت پورا دین نہیں ہے لیکن اس میں چلے گئے مقامی کام کریں تین دن لگا دے چلہ لگا دے مسجد کو وقت دے اپنا اپنا وقت مسجد کو دے بازاروں کو نہ دے دوستوں بھائیوں محبت کرتا ہوں سب سے ہم اپنے کنیکشنوں کو سوچے ہمارے گھر کا کنیکشن کس چیز سے ہے گاؤں میں دو کنیکشن ہوتے ہیں ایک پاک پانی کا ہوتا ہے دوسرا گٹر کا ہوتا ہے ہماری ٹنکی میں کہاں سے کنیکشن ہم نے کیا ہے اگر پاک پانی سے کیا ہے یہ پاک پانی گھر میں آئے گا تو ہر ناپاک چیز کو پاک کر دے گا یہ پاک پانی کی خصوصیت ہے کپڑا ناپاک ہے اس کو دھو کر پاک کر لو زمین ناپاک ہے بالٹی ڈال دو پاک ہو جائے گا کھانا پاک ہو جائے گا پاک پانی کی خاصیت ہے یہ ناپاک چیز کو پاک کر دیتا ہے اور ناپاک چیز کی یہ خاصیت ہے گٹر کا پانی ٹنکی میں آ گیا گٹر کا پانی کپڑوں کو لگ گیا تو ناپاک پانی کی خاصیت ہے کہ ہر پاک چیز کو ناپاک کر دیں ایسے زندگی گزارنے کے لیے دو جگہ ہیں وقت چھوٹ تھوڑا ہے میں اشارے کرتا چلا جا رہا ہوں زندگی گزارنے کے لیے دو راستے دو جگہ ہیں ایک ہے مسجد ایک ہے بازار خیر البقائے المساجد بشر البقائے الاسواق بہترین جگہ مسجد ہے اگر ہمارا تعلق مسجد سے ہے ہمارا وقت مسجد سے گزرتا ہے تو ہمارے گھروں میں خیر جائے گی ہمارے گھروں میں برکتیں جائے گی ہمارے گھروں میں رحمتیں جائے گی ہمارے گھروں میں اللہ کا خوف جائے گا ہمارے گھروں میں حیا اور شرم جائے گی اگر ہمارا کنیکشن ہماری بیٹھک مسجد میں ہے اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر ہماری دوسری بیٹھک کہاں ہوگی مسجد کو چھوڑا تو کہیں بھی جائے وہ بازار کا ماحول ہوگا بازار میں بیٹھے کیا جائے گا تو ہمتیں جائے گی بہتان جائیں گے بدزنیا جائے گی عداوتیں جائے گی اور ایک دوسرے پر شک جائے گا گھر کا ماحول پاک تھا یہ بازار کا ماحول اسے گندا کر دے گا اس لیے میرے بھائیوں بہت وقت ہے بہت وقت ہے سب کے پاس ممبئی سے ہائی وے سے ہم آتے ہیں بہت وقت لے کر آتے ہیں ذرا میں بھی سوچوں آپ بھی سوچو ہمارا وقت کہاں گزرتا ہے جب سے بازاروں کی بیٹھک ہم نے بنائی ہے ہمارے گھروں سے حیا جا رہی ہے ہمارے بچوں میں جو آنکھوں میں حیا تھی وہ ختم ہو رہی ہے یہ بچوں کا قصور نہیں ہے وہ گندا پانی گھر کی ہر چیز کو گندا بنا رہا ہے اس لیے اپنے کو سنبھالو اور اپنے اوقات کو جتنا فارغ وقت ہے اللہ کے گھر میں اور اللہ کے گھر کی محنت میں گزارو بازار سے نہیں ہے کوئی کام مسجد میں بیٹھنے کی ہمت نہیں ہے گھر رہو گھروں میں بیٹھو گھر والوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو آخرت کی باتیں سمجھاؤ بازاری ماحول سے بچو ہاں آپ کا دندا ہے تجارت کے لیے جانا ہے جب تک دکان کھولیے جاؤ آپ ملازم ہیں جاؤ ملازمت کرو لیکن فارغ وقت جو ہمارا ہے کہ بھائی ملازمت کے بارہ گھنٹے پورے ہو گئے اب بازار نہیں تجارت کی دکان شام کو بند ہو گئی اب بازار نہیں ہمارا وقت مسجدوں میں گزرے گا اتنے ہی اندر میں صفات جو ہے